تیرے جلوے بکھرے ہیں کوب کو تیری شان جل جلالو ہے ہر ایک ذر میں تو ہی تو تیری شان جل جلالو تیرے جلوے بکھرے ہیں کوب کو تیری شان جل جلالو ہے ہر ایک ذر میں تو ہی تو تیری شان جل تجھ ڈھونڈنے کے لیے سرائے دہر میں در بدر تجھے ڈھونڈنے کے لیے پھرا میں سرائے دہر میں در بدر رہی عمر بھر تیری جست جو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیرے جلوے بکھرے ہیں کو بکو تیری شان جل جلالو اے ہر ایک ذرے میں تو ہی تو تیری شان جل جلال جلالو تو ہی بلبلوں کی نواؤں میں کی صداؤں میں تو ہی بلبلوں کی نواؤں میں تو ہی قمریوں کی صداؤں میں تیرا نام پاک ہے صبح سو تیری شان جل جلالو تیرے جلوے بکھرے ہیں کو بکو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیرے جل میں بکھرے ہیں کو بکو تیری شان جل جلالو ہے ہر ایک ذرے میں تو ہی تو تیری شان جل جلالو جل جلالو تجھے ہم نے دیکھا چمن چمن تجھے ہم نے پایا دمن دمن تجھے ہم نے دیکھا چمن چمن تجھے ہم نے پایا دمن دمن جہاں میں تیرے ہی رنگ گو تیری شان جل جلالو ہر ایک ذرے میں تو ہی تو تیری شان جل لو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو ہر ایک ذل میں تو ہی تو تیری شان جل لو مجھ ناز ہے تیرے فضل پر ہے امید رحمت خاص سے مجھ ناز ہے تیرے فضل پر ہے امید رحمت خاص سے کہ رحیم تو ہے رعوف تو تیری شان جل جلالہ ہے ہر ایک زر میں تو ہی تو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیرے جل بکھرے ہیں کو بگو تیری شان جل جلالو ہر ایک ذل میں تو ہی تو تیری شان جل جل جلالو جلالو مجھے تجھ سے نسبت خاص ہے میرا تکیہ تیرے کرم پہ ہے مجھے تجھ سے نسبت خاص ہے میرا تکیہ تیرے کرم پہ ہے تیرے نام سے میری آبرو تیری شان جل جلالو تیرے نام سے میری آبرو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیرے جلال بکھرے ہیں کوب کو تیری شان جل جلالو ہے ہر ایک سل میں تو ہی تو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل